سورہ آل عمران آیت ایک سو پچانوے فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا گھروں سے نکالا جانا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکالیف اٹھانا قتال فی سبیل اللہ کرنا اور شہید ہونا یہ سبب اسباب مغفرت میں سے ہے ترجمہ پھر جب لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے قطال کیا اور مارے گئے ضرور میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی لوکفرن عنہم سیاتہم